یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے سوال کرو اس طرح جیسے کہ بنی اسرائیلی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اور جس شخص نے کفر کو ایوان کے بدلے میں لیا تو وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا بدہ کثیر من اہل کتاب اہل کتاب میں سے اکثر یہ پسند کرتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں یہ حسد کرتے ہیں اپنے اپنے اندر بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے آ چکا ہے بس ان کی ایسی باتیں سن کر آپ ان کو معاف کریں درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر آ جائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور نماز کو قائم کرو زکوٰۃ کو ادا کرو اور جو کچھ تم اپنے نفس کی بھلائی کے لیے نیکی کرو گے تجدو عند اللہ تو اس نیکی کو اللہ کے ہاں پاؤ گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے فرمایا تل کا معنی یہ ہوں یہ ان کی بس ایسی ہی آرزوئیں ہیں فرما دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے تو لاؤ دلیل اگر سچے ہو بلا حقیقت حال یہ ہے کہ من اسلم وجہ وجہ للہ جس شخص نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا متیع بنا لیا اور نیک نیتی کے ساتھ اعمال بجا لا رہا ہے اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس سے نہ اس کے اوپر خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے بات چل رہی تھی ناسخ اور منسوخ کی کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے عرصے تک کے لیے بہتر ہوتا تھا اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے تک کے لیے رکھا پھر دوسرا حکم نازل فرما دیا تو اس بات پر بعض یہودیوں نے یہ اعتراضات کیے کہ یہ کیا حکم ہوا کہ بعض کتاب آتی ہے نازل ہوتی ہے پھر چند دنوں بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو آپ اپنے نبی سے مسلمانوں کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اپنے نبی سے کہیں کہ ہم ایسی کتاب نہیں مانتے کہ جو ایک دفعہ حکم دے دیا اور پھر چند دنوں بعد اس طریقے سے حکم دوسرا دے دیا ہم تو ایسی ایسی کتاب نہیں مانتے آپ بھی اس طرح کہو کہ حکم جو ہو پکا ہو اور ایسے ہی کچھ سوالات یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے کیے کہ یوں کرنا چاہیے ہم نے بھی اس طرح کیے یس اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب السماء کہ یہ آپ سے کہنے لگے کہ جس طرح یہود پر یعنی علیہ السلام پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی ایسی ہی کتاب اے نبی آپ کے اوپر اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی مسائل ہر روز تھوڑے تھوڑے کیوں نازل ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے سوالات یہودیوں نے مسلمانوں کے سامنے کیے بعض مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال صحابہ کرام نے کر بھی لیا کہ حضرت فلانا مسئلہ کس طرح ہے فلاں ترتیب کس طرح ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ عید نازل فرمائی کہ کیا تم بھی یہ ارادہ رکھتے ہو جیسے کہ تم سوال کرنا چاہتے ہو جیسے کہ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے مختلف طرح کے سوالات کیے سوال کرنا صحیح نہیں ہے شریعت ابھی نازل ہو رہی ہے صاحب شریعت موجود ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت کو جو حکم نازل کرنا ہے وہ نازل ہو رہا ہے مستقبل کے بارے میں نئے حکم کے متعلق سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا ہاں جو حکم نازل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا سمجھا دیا سکھا دیا اس میں اگر سمجھنے کے اعتبار سے کوئی کمی رہ گئی تو سوال کرنے کی ممانعت نہیں تھی سوال کی ممانعت تھی مستقبل کے بارے میں ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس طرح کی چیز کا سوال کرنا جس کو سورہ معاہدہ میں منع فرمایا کہ یا الزین امن لا تسألو ان تبدلکم تسؤکم کہ سوال نہ کیا کرو بیجا ہو سکتا ہے تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حکم ایسا نازل ہو جائے کہ تمہیں پھر مشکل پیش آئے تو مستقبل کے امور کے بارے میں شریعت کا سوال کرنے سے منع کیا گیا جو شریعت نازل ہو گئی جو عیت نازل ہو گئی جو مسئلہ بتایا وہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے سوال کرنے میں رکاوٹ نہیں تھی ممانعت نہیں تھی کیونکہ یہود کا پہلے تجربہ آ چکا تھا کہ مختلف سوالات کیے جب انبیاء علیہ السلام نے جواب دیے تو انکار کر دیا انہوں نے تو پھر ناراضگی آتی ہے مکی زندگی کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے کہ مشرقین مکہ آئے اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے برحق نبی ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ سیڑھی کے ذریعے سے ہمارے سامنے آپ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھیں دوسرا یہ کہ پوری کتاب لے کر آئیں اور تیسرا یہ کہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے فروٹ کے اعتبار سے اور غلے کے اعتبار سے تو مکہ کے ارد گرد جو پہاڑی علاقہ ہے یہ سارا زرخیز علاقہ کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے اور یہاں باغات بھی لگ جائیں اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو یہ کام ہمارے کرا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تو عرض کیا کہ یہ مطالبات ہیں ان مکہ والوں کے کہ یہاں باغات ہو جائیں کھیتی باڑی ہو جائے کتاب نازل ہو جائے یوں اللہ سے ملاقات ہمارے سامنے کریں پھر ہم مان جائیں گے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے بات رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ان کو یہ بتا دیں کہ پھر پکی بات ہے مان جاؤ گے نہیں تو پھر معجزہ جب مانگا جائے کوئی مطالبہ مانگا کیا جائے کہ یوں معجزہ دکھایا جائے تو پھر جب کوئی نہ مانے تو پھر عذاب آتا ہے یہ ان سے کہہ دیں کہ ہم یہ باغات اور یہ کھیتی باڑی مشکل نہیں یہ کر دیتے ہیں آپ کے سوالات پورے لیکن اس کے بعد اگر تم نے ہمارے نبی کو نہ مانا تو پھر عذاب آئے گا پھر تباہ کر دیے جاؤ گے تو وہی سوال کرنے والے مشرقین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ حکم ہے تو کہنے لگے کہ پھر معیزہ نہ دکھائیں کیونکہ ارادہ پہلے سے یہی تھا کہ یہ دکھا بھی دیں تو ماننا ہم نے نہیں ہے جب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معیزہ دکھا دیں گے لیکن پھر اگر نہ مانا تو عذاب آئے گا تو وہی لوگ مشرقین مکہ کہنے لگے کہ پھر معیزہ یہ نہ دکھائیں پھر اسی طرح ہی ٹھیک ہے ارادہ ان کا پہلے سے یہی تھا کہ ماننا نہیں ہے تو فرمایا کہ بے جا سوال و جواب کرنا یہ منع ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے برا وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو جائے کہ اس کے سوال کی وجہ سے بس اس وقت ایسی سختی تھی یا ایسی کوئی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی کہ وہ چیز پہلے حلال تھی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی تو سب سے برا شخص یہ ہے لہٰذا جو حکم بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں اور ان بنی اسرائیلیوں نے موس علیہ السلام کو بھی تنگ کیا موس علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ہمارے سامنے کوئی کتاب آنی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے چنانچہ موس علیہ السلام نے درخواست کی اللہ رب العزت نے کوئی اطور کی طرف بلایا کہ آپ اتنے دن روزہ رکھیں وغیرہ پھر کتاب نازل کریں گے جب کتاب آ گئی ان کا مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا کہ کتاب آنی چاہیے پھر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کے مطالبے کے بعد جب کتاب آ گئی علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی تو کہنے لگے یہ تو مشکل ہے عمل کے قابل نہیں ہے یعنی درخواست بھی خود کی اور جب کتاب نازل ہو گئی تو آگے سے ہیلے کرنے لگے تو یہ یہودی اپنے پیغمبر سے بھی سوالات کرتے تھے جب سوال کا جواب آ جاتا تو پھر اس پر اس پر ہیلے کرتے تھے دھوکھے فریب کرنا کچھ اس کے اوپر تعویلیں کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت ہے صحابہ کرام کی میں نے اس جماعت جیسا فرما بردار متی عمدہ کوئی نہیں دیکھا کہ جب عید نازل ہوئی سورہ معدہ کی لاتس تسوکم تو پورے زمانہ رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف بارہ سوالات ثابت ہیں بارہ سوالات جن کو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ بھی ایک اہم مجبوری تھی جس پر صحابہ اکرام نے سوال کیے یس کا کاندل یتامہ کہ حضرت یتیموں کا مسئلہ ہمیں سکھا دیں کہ کس ترتیب پہ یتیم کا مال جب ہمارے پاس اور زیر پرورش آ جائے یتیم تو اس کو کیا کریں یس کا کاندل خمر اس کے شراب وغیرہ کے بارے میں تفصیلی معلومات کی یس الونا کاند محیض کے حالت حیض میں زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کو لوگ دور پھینک دیتے تھے تو حیض والی عورتوں کے مسائل یعنی اس طرح کے مسائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہ سوالات ثابت ہیں اور وہ بھی سخت مجبوری کی وجہ سے فرمایا جس شخص نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے بجائے کہ ہم نبی پر پیغام نازل کر رہے ہیں وہی لا رہے ہیں اور یہی یہودی اسی طرح کے سوالات کے درپے ہیں اور بات نہیں مان رہے تو بہت دور کے گمراہ ہیں پھر آگے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ان یہودیوں کی باتوں کو نہ مانا کرو ان کے مشوروں کو نہ سنا کرو خصوصاً شریعت کے بارے میں کہ یوں سوال کرو یوں سوال کرو ان اعلی کتاب کی پوری خواہش ہے پوری کوشش ہے کیا خواہش ہے لو یردونکم من بعد ایمان کم یردونکم من کم ایمانکم ایمان کم کفارا یہ اعلی کتاب یہ پسند کرتے ہیں کہ تم کو اسلام سے ہٹا کر کفر کی طرف لے جائیں بس کوئی بھی طریقہ ترتیب ہو سکتی ہے اب بھی وہی ان کا ان کی خواہش ہے کہ کبھی کچھ احسانات کر کے کبھی کچھ اسپتال بنا کر کبھی کوئی اور طرح کی ترتیب دے کے کبھی فلانی تعلیم دلا رہے ہیں فلانا کورس کرا رہے ہیں اپنے علاقوں میں بلا کر مراعات دے کے کچھ وظیفہ بے روزگار وظیفہ اور یہ غیرت مند مسلمان پھر ویزے لگا کے برطانیہ امریکہ جاتے ہیں یہ بڑے غیرت کے تودے ہیں پھر وہاں روزگار نہیں ملتا پھر ان کافروں سے سودی بتھا کھاتے ہیں وظیفہ وہ بے روزگاری الوس اور یہ نہیں پتا کہ ان کے سب بینک سارا نظام حرام کا ہے سارا نظام بینک کا سود کا ہے اور یہ خوش ہو کر معلوم نہیں آج کا مسلمان اللہ ماشاء اللہ کہ اس کا عمرے کا ویزا لگ جائے تو یہ اتنا خوش معلوم نہیں کہ ہوگا یا نہیں لیکن اگر برطانیہ یا امریکہ کا ویزا اس کا لگ گیا تو خوشی سے سمائے نہیں جاتا ہر طرح ساتھیوں کو بتا رہا ہے خوش ہو رہا ہے اور وظیفہ لگ گیا اور وہاں جا کر کیا کرنا ہے اور وہ دشمن ہے ہمارے ہمارے رسول اور اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمیں وہاں افسر لگائیں گے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں برطانیہ وغیرہ اور امریکہ ویزا لگا کر وہ ان کو افسر لگاتے ہیں وہ ان سے برتن صاف کراتے ہیں وہ ان سے اپنے کتوں کی مالش کراتے ہیں وہ اپنے گھروں کی صفائی کراتے ہیں اپنے ہوٹلوں پر برتن دھلاتے ہیں اور یہ یہاں بڑے نخرے کے ساتھ رہتے ہیں ہم جی امریکہ ہوتے ہیں ہم جی برطانیہ ہوتے ہیں وہ افسر کوئی نہیں لگاتے یہاں رہ کر اپنے ملک میں رہ کر ہم آزاد نہیں ہیں اور ان کافروں کو ہمارے بادشاہ اور وریرے سلوٹ نہ کریں تو ان کا اگلا دن کا سورج نہیں چڑھتا تو جب دار میں انسان چلا جائے تو وہاں پر سکون کے ساتھ اپنی دین اور اپنے اسلام کے مطابق عمل کر سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں یہ ہر طریقے سے کافر مسلمان کو اسلام سے پھیرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے کبھی دھمکی دے کر کبھی ڈرا کر کبھی ویزا دے کر کبھی نوکری دے کر کبھی این جی اوز کی شکل میں کبھی ہسپتال بنا کر کبھی اور کوئی طریقے یہ سب مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے دور کرو اب اس کو یہودی بنانا تو مشکل ہے اس مسلمان کو یہ کہنا کہ تم یہودی بن جاؤ ایسا تو نہیں ہوگا اس مسلمان کو یہ کہو تم عیسائی بن جاؤ یہ عیسائی تو نہیں بنے گا اس کو یہ کہو کہ تم ہندو بن جاؤ دہریا بن جاؤ یہ مسلمان نہیں بنے گا لیکن اس کو کہو تم مسلمان ہی ہو اور یہ سود کھاتے رہو تم مسلمان ہی ہو یہ بے حیائی کرتے رہو تم مسلمان ہی ہو ننگی اپنی لڑکیوں کو عورتوں کو پھراتے رہو ان کو حقوق دلاتے رہو مسلمان پھر بھی تم ہو اور اس ترتیب پر ہمارے مسلمان خوش ہیں اپنے ایمان کے اعمال کے اخلاق کے جنازے اٹھا رہے ہیں اور شریعت سے دور چلے جا رہے ہیں اور پھر یہ سوچ رہے ہیں فلاح و بہبودی اور کامیابی تو فرمایا کہ کثیر من اہل اہل کتاب کتاب کی ایک بڑی جماعت اہل کتاب یہود و ایک بڑی جماعت یہ پسند کرتی ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا وہ لگے ہیں اس کوشش میں وہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں بس یہ ان کی کوشش ہے حسب من عند ہیں اور دل دل میں ان کے یہ حسد ہے آگ ہے یہ ناراضگی ہے کوشش ہے کہ ہم کیسے یہ ان سے یہ نعمت چھین لیں جو تھوڑی بہت ان مسلمانوں کو عزت ملی ہوئی بھی ہے تو میں ممباد ما تبین علوم الحق ان یہود و نصارہ پر حق واضح ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ اصل کتاب ہے یہ اصل شریعت ہے یہ لوگ اپنی کتاب سے پھرنے والے نہیں ہیں میں آپ کو ایک پرانے درس میں بتا چکا ہوں برطانیہ کا ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے کہ اس نے اپنی اسمبلی کے اندر قرآن مجید کو لے کے گیا اور ساتھ اپنی اسمبلی کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اس وقت تک تم لوگ سکون کے ساتھ دنیا میں نہیں رہ سکتے ہو جب تک اس کتاب کتاب اس قرآن مجید کو ختم نہیں کر لو گے اور اس کے ماننے والوں کو نہیں ختم کر لو گے یہ کتابوں میں مکتوب تاریخ میں مکتوب ہے یہ بات تو نام بھی ان کے عجیب سے ہیں میرے ذہن سے بھی نکلائے تو یہ ایسے دشمن ہیں اور ہم کیسے فرما بردار ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں حالات کہ کس ترتیب پر مسلمانوں کے بادشاہ ان کی خوشامد کرتے ہیں فرمایا ان کے سامنے حق واضح ہے انہوں پتہ ہے یہ کتاب نہیں بدلی جا سکتی ان مسلمانوں کو نہیں ختم کیا جا سکتا تو حق واضح ہونے کے بعد پھر بھی تمہارے بارے میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں عنم فافو وسفہ یاتی اللہ یہ اس وقت کیا آیت ہے جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا کہ بس درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے کہ اب یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنا ہے جہاد کے لیے نکلو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب چاہیں گے وہ جب جہاد فرض ہوا پھر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا یہ ایسے شرپسند تھے کبھی تہمت لگاتے کبھی نفاق اور کرتے کوئی اور کرتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے ہی جلا وطن کر دیا تھا پہلے تو خیبر میں آباد کیا پھر خیبر سے جلا وطن یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کو ہمارے پیغمبر ہمارے خلفۂ راشدین نے اپنے جزیرہ عرب سے دور نکالا اور ہم کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کی گود میں پلنا پسند کرتے ہیں یہ غیرت ہے آج کے مسلمان کی فرمایا الصلاح اے مسلمانوں نماز پابندی سے ادا کرو اور جو صاحب حیثیت شخص ہے زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے وما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ جو کچھ بھی نیکی تم آگے بھیجو گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پالو گے وہ ضائع نہیں جائے گی میں یام مسقال عذرت خیر ذرا وہ میں یام مسقال عذرۃن شر ذرا ذرہ کہتے ہیں عربی زبان میں سرسوں کے دانے کو تو سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں پالو گے اور اگر اس کے برابر کوئی گناہ ہوا تو وہ بھی پالو گے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری شریعت میں مدار اقساب پر ہے انصاب پر نہیں ہے اقساب کسب سے ہے جو شخص ایمان لائے گا امال صالحہ بجا لائے گا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا یہ کوئی محنت کے کام ہے تب تو آگے پھر فیصلے اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے فیصلے ہوں گے نا کہ کسب سے تعلق ہے اس نعمت اخروی نعمت کا اللہ کی رضا کا تعلق اقساب سے ہے انصاف سے نہیں ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے جی بس بخشش ہو جائے گی تو پھر کیوں نہیں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کی بخشش یہ نبی کا باپ ہے جی بخشش ہو جائے گی نصب تو اونچا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بخشش نہیں ہوئی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اپنے نیچے پاؤں کی طرف تو جب دیکھیں گے تو ان کے والد کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو نصب کا اعتبار اس شریعت میں نہیں ہے کسب کا اعتبار ہے جس شخص نے بھی جتنی محنت کی خواہ وہ نصب کتنا ہی اونچا ہوا لیکن نیک نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اور نصب عام نہیں بھی ہوا لیکن نیک ہے تو پھر اس کی جوتیوں کی آواز جنت میں پہنچے گی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اور یہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے یہ ان کی آرزوئیں اور امیدیں ہیں اگر سچے ہیں تو کوئی دلیل لائیں بس نیک وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے تابع کر دیا شریعت کے اور اخلاص کے ساتھ نیکی کو بجا لا رہا ہے تاکہ نیکی میرے آکاری نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے ایسے شخص کو اللہ رب العزت اجر نصیب فرمائیں گے اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اللہ